سب سے پہلے حدیث کیا ہے وہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے خود کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے بلکہ الگ کرتی تو آئٹم اس میں اسی حقیقت کو بتایا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى میرا نبی جب کوئی بات کہتا ہے تو اپنی خواہش کا نہیں کہتا زبان اس کی ہوتی ہے بات میری ہوتی ہے حدیث کی عظمت جاننے کے لیے یہی دونوں کافی ہیں تو فرمان میرا ہوتا ہے زبان میرے رسول کی ہوتی یہ تو حدیث کی عظمت پر ان دو آیتوں سے استقلال تھا اس کے بعد حدیث کی عظمت پر یہ پہلی حدیث سماعت فرمائے حدیث اس طرح وان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نزل اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داود في كتاب العلم حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم میں لائے میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے ہمیشہ ہرا بھرا رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے اور اس حدیث کو یاد کر لے اور یاد کرنے کے بعد وہ حدیث ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے تو اللہ ایسے آدمی کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے جب سے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے تب سے میں پوری حدیث ہی بیان کرتا ہوں <laughs> اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کو بہت سارے فقہ کے حامل سمجھ کے حامل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات اگر کسی دوسرے تک پہنچا دیں تو وہ پہنچانے والے سے زیادہ اچھی طرح اس بات کو سمجھا سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سارے میری حدیث کو بیان کرنے والے فقیر نہیں ہوتے دوسروں تک پہنچا دے اگر اس حدیث کو تو دوسرے لوگ اس حدیث سے بہت سارے معانی مستخرج کر سکتے ہیں اس حدیث سے صرف اتنا استقلال کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس آدمی کے لیے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے ہرا بھرا رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے اس کو یاد کرے اور اس کو ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے یہ پہلی حدیث ہے جو حدیث پاک کی عظمت بیان کرتی ہے کہ حدیث سن کر کے یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے میں کیا برکتیں ہیں اور کیا ثواب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کیا دعا پڑھا دوسری حدیث حدیث اس طرح ہے وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اصحب الناس بشفاعت يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه رواه البخاری في كتاب العلم حضرت امام البخاری حدیث پاک ویسے کتاب العلم میں بلائے جہاں انہوں نے علم کا چیپٹر قائم کیا ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے سوال کرنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ اللہ کے رسول سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کے دائرے میں کون خوش نصیب آدمی آئے گا وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن آپ اس کی سفارش فرمائیں گے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو گنہ گار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ گیا وہ خوش نصیب گنہ گار ہے گنہگار بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ وہ ہوں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفارش کے دائرے میں گے ان کی سفارش کریں گے یہاں رک جائیں سارے امتی خوش نہ ہو جائیں کہ سارے امتیوں کی سفارش نبی فرمائیں گے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی سفارش فرمائیں گے تو ایک بات اس حدیث میں کہی گئی ہے پہلے اس حدیث کے اندر بیان کی ہوئی بات کو ذہن نشین اے اللہ کے رسول سوال یہ ہے کہ وہ کون سا خوش نصیب شخص ہوگا جسے قیامت میں آپ کی سفارش نصیب ہوگی تو آپ نے فوراً جواب میں ارشاد فرمایا بلکہ آپ نے یہ فرمایا لقت زنن تو یا ابا ہو رہی رہتا اے ابو ہو مجھے یقین تھا اللہ یس الحدیث احد الاول کہ اس حدیث کے بارے میں اس بات کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا یعنی مجھے یقین تھا کہ اس چیز کے تعلق سے تم پہلے شخص ہو جو سوال کرو تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سوال بہت اہم ہے کہ کون سا امتی آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے تو آپ نے پہلے حضرت ابو ہریرا کی تحسین فرمائی ایڈمائر کیا ان کو کہ مجھے یقین تھا اے ابو ابیرا کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا یہ سوال اس چیز کے تعلق سے کوئی اور نہیں کرے گا تم ہی کرو گے کیوں لما من سکار الحدیث اس وجہ سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو یعنی تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری زبان سے کوئی بات نکلے کہ اس بات کو تم فوراً یاد کرو بات کو فوراً نوٹ کر لو میرے پیچھے تم سائے کی طرح لگے رہتے ہو حدیث کے اوپر تمہاری یہ ہرس دیکھ کر کے کہ تم حدیث کے کتنے حریص ہو مجھے یقین تک یہ سوال تم ہی کرو گے پتا یہ چلا کہ حدیث کا حریث ہونا یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کی تحسین فرمائی ہے کہ تم حدیث کے بڑے حریث ہو یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث جب وہاں موجود تھی تو حدیث کے اوپر حرص کرنے والے حدیث کے اوپر عمل کرنے والے حدیث کو یاد کرنے والے اہل الحدیث ضرور پڑھے ہوں گے اگرچہ ان کا نام اہل حدیث نہیں تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حدیث موجود ہو اور اہل الحدیث موجود نہ ہو لما من حرص کا حدیث اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم حدیث کے بڑے حدیث ہو اس وجہ سے تم نے یہ سوال کیا اور مجھے یقین ہے جواب تم سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا تو اب اس سوال کا جواب لے لو کہ میری سفارش کے دائرے میں کون آدمی آئے گا جو خوش نصیب ہوگا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا قلبی اور نفس ہی میری سفارش کے دائرے میں وہ خوش نصیب آدمی آئے گا جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا خالص توحید لے کر آیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آدمی کی سفارش کریں گے جو اس دنیا سے توحید لے کر کے گیا ہوگا توحید کے اوپر اس کی موت ہوئی ہوگی توحید کے اوپر وہ مرا ہوگا شرک لے کر کے یہاں سے نہیں گیا ہوگا اس بات کو مدلل کرنے کے لیے ایک اور حدیث جو حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے اور حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے ریفر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں حدیث حدیث اس طرح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته واني اختبرت دعوه الشفاعه لامتي يوم القيامه فينام مات من امتی لا یشرک باللہ شیعہ رواہ مسلم فی کتاب الایمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان دلایا راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے اور ہر نبی جو اپنی امت کی طرف بھیجا گیا ہر نبی سے اللہ نے یہ کہا کہ تم بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول کروں گا اور بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول نہیں کروں گا لیکن ایک دعا کے بارے میں تم تم سے یہ کہتا ہوں ہر ایک نبی سے یہ کہتا ہوں کہ ایک دعا گارنٹیڈ ہے میں ضرور اس دعا کو قبول کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے انہوں نے اس گارنٹیڈ دعا کو دنیا ہی میں خرچ کر ڈالا وہ دعا دنیا ہی میں باقی اور قبول ہو گئی لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں صرف نہیں کی ہے اس کو میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے تمام انبیاء کرام کو جو گارنٹیڈ دعا کی گئی تھی انہوں نے دنیا میں استعمال کر ڈالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیکن میں نے میں نے اس دعا کو دنیا میں استعمال نہیں کیا میں اس کو قیامت میں استعمال کروں گا اور کس کے لیے اپنے لیے نہیں شفاعت امتیوں قیامہ اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے استعمال کروں گا آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے کتنی محبت ہے اس دعا کو آپ نے جو چھپا کر رکھا ہوا ہے اس کو آپ قیامت کے دن استعمال فرمائیں گے امتیوں کی سفارش کے لیے جس نبی کو اپنی امت کی اتنی پرواہ ہو کہ آپ اس دور پر چھپا کر رکھیں بجائے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے استعمال فرمائیں کسی اور چیز کے لیے استعمال فرمائیں اس گیارہ سفارش کے لیے استعمال فرما رہے ہیں استعمال فرمائیں گے اور یہ امت ہے کہ نبی کے طریقے پر چلنے کے بجائے نہ جانے کن کن لوگوں کے پیچھے لگ رہی ہے جو امت کی تو اور کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے تو ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی پتا جگہ اللہ بتاؤ وہی نہیں اس کا ہے میں نے دنیا میں وہ دعا استعمال نہیں کی میں نے چھپا کر رکھا ہوا کے چپا کرنے انتوں میں کیا نا تاکہ میں اپنے امتیوں کی سفارش کروں اس دعا کے ذریعے دعا گارنٹیڈ ہے ضرور قبول ہوگی اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی سارے امتی بخش دیے جائیں گے اس صبح کا جواب آخری ٹکڑے میں وہی نہ انشاءاللہ مما کمل امتی لا شریف باللہ شیعہ اس دعا کے دائرے میں وہ شخص آئے گا وہ گنہ گار آئے گا جو دنیا سے توحید لے کے گیا ہوگا شرک نہیں کیا ہوگا اس نے دنیا میں اس کا مطلب ہے سب سے بڑا بد نصیب مشرق اور سب سے بڑا خوش نصیب موڑ کی توحید لے کر گیا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا یہ حدیث کی عظمت پر ایک دوسری حدیث سے استدلال تھا تیسری حدیث دے گئے وعن کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به وان الملائكه لتضوا اجنحتها رزا لطالب العلم وان الملائكه لتضوا اجنحتها رزا لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض والحيطان في جوف الماء وان فضل العالم على العاقب كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما داؤد کی کتاب امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو ایسے ہی العلم کے اندر اور راوی حضرت کثیر میں طے حضرت کثیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں سیریا شام کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا دمشق کی جامع مسجد میں اور میرے پاس مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ میں بیٹھے ہوئے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں کیا نام ہے ابو دردا سے ماں بھی درد آئی مشہور صحابی حضرت ابو دردہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اچانک ایک آدمی آتا بجا ابو رجل سڈنلی کے ممین ایک آدمی آتا اور کہتا ہے کہ یا ابو درد آئی اللہ کے رسول کے پیارے صحابی ابو دردا جانتے ہو میں انی جیتو کا مدینہ کے رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں میں مدینہ سے آ رہا ہوں کہا مدینہ سے دمشق کہا کہ ہاں مدینہ کہا ہے اور دمشق کہا ہے مدینہ کہا ہے اور شام کہاں وہ بھی شام کا دارو سوتے ہے دمشق کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو دردہ انی جیتو کا من مدینہ کے رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں میں مدینہ سے آیا ہوں اتنی دور کا سفر تم نے کیوں کیا کہا لہتیس صرف ایک حدیث کے لیے کئی حدیثوں کے لیے نہیں لتی سن صرف ایک حدیث کے لیے بلغنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کہا بھی یہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کس پہ بحث کیا ہے یہ کہہ سکتے تھے تو پاگل ہے تیرے پاس قرآن تھا ایک حدیث لینے کے لیے اتنا لمبا سفر تو نے کیوں کیا وہ کہہ سکتے تھے تیرے پاس قرآن تھا لمبا سفر کیوں کیا تم پاگل ہے لیکن آپ نے اس کو پاگل نہیں کہا سراہا تو جو حدیث لینے گیا تھا اس کو بھی حدیث کی عظمت معلوم ہے کہ نبی کی حدیث کا مقام کیا ہے درجہ کیا ہے اور ابو دردا نے ان سے یہ نہیں کہا تم نے حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیوں کیا اس لیے کہ ابو دردا کو بھی معلوم ہے کہ حدیث کا مقام کیا ہوتا ہے ہم لوگ کہہ رہے ہیں حدیث کا مقام کیا ہوتا ہے یہ چوچو کے مربے بچارے ان کو کیا معلوم کہ حدیث کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ذمہ داری لیے میں کہتا ہوں ساحت کریمہ میں کہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری کی بات نہیں کہی گئی ہے ذکر قرآن کو میں کہہ دیا گیا ذکر کیوں کہا گیا ذکر کیوں کہا گیا اس میں تو یہ نہیں ہم نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہم نے ذکر کی کی ذمہ داری لی ہے قرآن نہیں کہہ رہے اور کوئی بھی لا پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ لا کے ساتھ لا تو رہتا ہی ہے کسی بھی اوریجنل جو قانون ہوتا ہے اس کے ساتھ لاس ہوتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں اس کی نظیر پڑھتے ہیں اچھا اتنی دور سے سفر کر کے آ رہا ہے آدمی صرف ایک حدیث کے لیے وہ حدیث حدی صرف ایک حدیث اور تعجب نہیں ہو رہا ہے اور یہ آدمی بھی ایسا کچھ ظاہر نہیں کر رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا وہ تو سعادت سمجھ رہا ہے کہ میں نبی کی ایک حدیث لینے کے لیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے شہر سے تمش پایا تو اے رسول کے کو حدیث بیان کہا عجیب بات تو یہ ہے کہ تو علم کی تلاش کے لیے آیا ہے نا تو وہ حدیث کیا ہے صلی اللہ علیہ میں نے جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ کو یہ فرماتے سنا ہے کیا من کا تریبن یز لوبو کی جو آدمی کسی ایسے راستے پر چلے جس راستے پر چل کر دین کا کوئی علم حاصل کرنا مقصود اور مطلوب ہو اس لیے وہ سفر کر رہا ہے تاکہ دین کا کوئی علم حاصل کرے تو یہ دین کا علم حاصل کرنا اس کے لیے سفر کرنا کوئی راستہ چلنا کہ حقیقت یہ راستہ نہیں چل رہا ہے بلکہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ علم کے حصول کے راستے پر چل رہا ہے نبی نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فی علما جو آدمی کسی راستے پر چلتا ہے تاکہ دین کا کوئی علم حاصل کرے تو سلک اللہ بھی طریقا من طرق الجنہ تو اللہ اس کے حصول کے واسطے سے اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے دین کے علم حاصل کرنے کے راستے پر چلنے والا در حقیقت جنت کے راستے پر چلنے والا ہے یہ پہلی فضیلت ہے دین کا علم حاصل کرنے کے بعد میں دوسری چیز وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدَوْ أَجْنِحَتَهَا رِسَلْتِ طالب علم جتنے لوگ آئے ہیں قرآن اور حدیث سننے کے کتاب و سنت کو جاننے کے لیے کتاب و سنت کا حاصل کرنے کے لیے در حقیقت آپ جنت کے راستے پر چل کر آئے ہیں یہ جنت کا راستہ ہے خوش ہو جائیے آپ اور آگے آپ نے فرمایا وہ عالم کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز دعا کرتی ہے عالم کا مطلب یہ نہیں میں کسی دار العلوم سے فارغ ہوں تو میں بھی میں ہی عالم ہوں نہیں جتنی باتوں کے آپ جانکار ہیں علم دین جتنا آپ کو معلوم ہے اتنے پہ آپ عالم مَنْ فِي سلاوت کلب علم دین کے حامل کے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں دعا کرتی ہیں وہ فِي جو فلم آئے یہاں تک کہ آسمان کی بات آ فرشتے دعا کرتے زمین پر زمین کے شے دعا کرتی ہے اب رہا زمین کے نیچے پانی پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں زمین پر جو سمندر ہیں وہاں مچھلیاں دعا کرتی ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں آگے فرمایا گیا وہی ایک عالی کی فضیلت ایک پہیزدار کے اوپر ویسے ہی ہے جیسے کہ چوتھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر اور تو فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَقَةُ الْأَنْبِيَا علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں کیوں تو وَإِنَّ الْأَنْبِيَا لَمْ يُوَرِّثُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا نبی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ترکے میں مال چھوڑ کر نہیں جاتا بلکہ ترکے میں علم چھوڑ کر جاتا ہے اور رسول علم وہ علم چھوڑ کر کے جاتا ہے وراثت میں وَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ جو اس وراثت کو لے لے اس سے بڑا خوش نصیب اور کون سا اور جتنا اس حدیث سے استدلال یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقام اور اس کی عظمت یہ ہے کہ ایک شخص ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے دمشق کا سفر کرتا ہے یہ غالب تیسری حدیث تھی حدیث کی عظمت پر چوتھی حدیث وعن المقدام بن مادی قریبا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال الا انی موتیت الكتاب ومثله معہو الا یوشک رجل شبعان وعلا حریقتی یقول علیکم بالقرآن فما وجدتو فیه من حلال فاحلتو وما وما وجدتو فیه من حرام فاحرمو الا لا ومن نزل بقوم فارئ ما يفرو لم يفرو فله أن يقيمهم بمثل قراء رواه أبو داود في كتاب السنة حضرت إمام أبي داود في حديث پاک کو ایسے کتاب السنة کے اندر لائے اور راوی مشہور صحابی حضرت مقدام ابن مابی قریب ہے حضرت مقدام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی ہے اللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے یہاں نبی یہ فرما رہے ہیں مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا ہے کتاب دی گئی ہے قرآن دیا گیا اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک چیز دی گئی ہے ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں جب دی گئی ہیں تو اللہ دونوں کی حفاظت کرے گا نا اس لیے کہ دونوں کا دینے والا تو وہی ہے متن کا دینے والا وہ تفسیر کا دینے قرآن ہے اور حدیث کی تفسیر ہے ظاہر ہے کہ دونوں اللہ نے دیا تو حفاظت دونوں کی کرے گا نا اور آگے آپ نے تمبی فرمائی وارننگ دیش والی خبردار قریب ہے کہ کوئی پیٹ بھرا آدمی دولت مند آدمی جس کو شریر سے کچھ لینا دینا نہیں نماز روزے سے کچھ لینا دینا نہیں اپنی ہٹیا ٹینک لگائے ہوئے گاؤں پتیے پر ٹیک لگائے ہوئے یہ کہہ رہا ہو ارے حدیث حدیث کیا اہمیت رکھتی ہے ارے تم تو قرآن صرف قرآن کو پکڑے ہو فما وجہ تو کی من حلال با ہندو قرآن کو جو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو فما وجہ تو کی من حرام فارم جو قرآن میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو حدیث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف قرآن تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک گمراہ آدمی ہی کہے گا اس کی اس بات میں مت آنا یہ بات بہت خطرناک ہے کیوں اس کی دلیل بھی آتی ارا ہندو تمہاری یا لاہم کی یاد رکھو کہ تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے پہلے گدھا حلال تھا پالتو گدھا جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کا گوشت حرام دے دیا گیا سوال یہ ہے کہ گدے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے قرآن سے کیسے ثابت کریں گے خود نبی نے فرمایا اگر میری حدیث کو نہیں لوگے تو گدے کے گوشت کی جانوروں میں کچلیوں والے دانت والا جو گوشت کھانے والے دانت ہوتے ہیں اور پرندوں میں چنگل کش جو چنگل سے پکڑ کر نقطہ دیکھو نقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو اب یہ کسی کی موبائل ہے کہیں گر گئی گر گئی کسی کو مل گئی اب کیا کرے اس موبائل میں ایک آدمی ہے جو دو سال کے بعد آ رہا ہے اس کے پاس کہ مجھے پتا چلا ہے کہ میری موبائل آپ کے پاس ہے کہیں گر گئی تو آپ کیا کریں اس کا مسئلہ بیان کیا جائے کوئی گری پڑی چیز کسی کو ملے تو ایک سال تک اس کا اعلان کرے اعلان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی طرف سے پیسہ خرچہ کر کے ایک رکشے کے اوپر لاؤڈ اسپیکر بات کر کے پورے شہر کے اندر یہ اعلان کروائے کہ بھائی مجھے ایک آدمی کی موبائل ملی ہے موبائل لے گئے اعلان کا مطلب نہیں بلکہ جہاں بھی لوگ ملے ان سے کہہ دیا کرے کہ بھائی مجھے ایک گری بڑی موبائل ملی ہے نوکیا کی ہے بنا کی ہے بنا کی ہے تو یہ ہے مطلب اعلان اور سال بھر تک اگر وہ آدمی نہ آئے تو موبائل استعمال کر سکتے ہو چلیے آپ استعمال کیجیے لیکن سال بھر آپ استعمال نہیں کر سکتے سال بھر کے بعد آپ موبائل استعمال کر سکتے ہیں سم وغیرہ ڈال کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ جب آ جائے گا تو یہ موبائل اس کو واپس کرنا پڑے گا یہ ہے نقطے کا مسئلہ اور رہن کا مسئلہ بالکل اس کے الٹا ہے آج کل لوگ رہنوں کی دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں رہن کا مسئلہ مطلب یہ ہے میں یہ موبائل آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے دس ہزار روپے کی ضرورت ہے یہ موبائل رکھیے شہ مرہون رکھیے یہ رہن رکھ رہا ہوں اور مجھے دس ہزار روپے دے دیجئے اب میں دس ہزار روپے لے لیتا ہوں اور یہ موبائل آپ کو دے دیتا ہوں یہ موبائل کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے آپ وہ تو ایک سال کے بعد استعمال کر سکتے ہیں وہ جو گری پڑی چیز والا مسئلہ ہے لیکن یہ شہ مرہون شہ مرہون سے انتفاع جائز ہی نہیں اس کو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ یہ جو دے گیا ہے استعمال کے لیے نہیں دے گیا ہے بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کا دس ہزار نہ دے تو اس کو بیچ کر کے آپ اپنی رقم سیدھی کر سکیں یہ اس لیے نہیں اس نے دیا ہے کہ اس چیز کو آپ استعمال کریں اس کو کبھی بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے اور وہ جب بھی دس ہزار دے گا آپ کو وہی چیز اس کو گی یہ ہے رہن کا مسئلہ اور وہ نقطے کا مسئلہ گری بڑی چیز کا ایک سال اعلان کرے ایک سال کے بعد اس کو استعمال کرے کبھی بھی آئے تو اس کو وہ چیز واپس کر دینا پڑے گا لیکن رہن کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر میں کوئی چیز رہن رکھ کر کے پیسے لیتا ہوں تو شہر مرحوم سے انتفا جائز نہیں ہے جس کے پاس وہ چیز ہے اس کو استعمال نہ کرے جب اس کو پیسہ مل جائے تو اس کو واپس کر دیں یہ مسئلہ ہے کا لکتا یعنی ہے بڑی چیز اللہ کا تک اس اس مالک سے چیزیں ہو جائے پھر ایک مسئلہ اور بیان کیا گیا کہ کئی آدمی گیا لوگوں نے اس کو مہمان نہیں بنایا تو اس آدمی سے مہمانی کے بقدر اگر کوئی چیز لینا چاہے تو لے سکتا ہے ہے استدلال یہ کرنا اس حدیث پاک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا توجہ دیجیے اگر حدیث صحیح صنعت کے ساتھ آ جائے تو اعتبار میں عمل میں یہ قرآن کے برابر ہو جس طرح آپ قرآن کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں کوئی حدیث صحیح صنعت سے آ جائے تو وہ اس طرح اہمیت رکھے گی جیسے قرآن کے کسی حکم کے اوپر عمل کرنا عمل میں دونوں برابر ہوں گے یہ مقام ہے حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور دی گئی ہے جو اسی کے مثل ہے یعنی حدیث زیادہ ہم حدیث سے بے نیاز نہیں ہو سکتے بہت ساری چیزیں ہیں صرف قرآن سامنے رکھ کر کے ہم نہیں سمجھ سکتے یہاں تک کہ نماز کا طریقہ تک ہم نہیں پتا چلے گا کہ نماز کیسے پڑھی جائے روزہ کیسے رکھا جائے زکات کیسے دی جائے حد کیسے ادا کیا جائے کچھ نہیں سمجھ پائیں گے اگر حدیث کو سامنے سے ادا کیا جائے یہ ہے حدیث کا مقام

حضرت ابو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ایک نہیں دو ہاں، دو چیزیں چھوڑ دی ہیں جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے وہ دونوں چیزیں کیا ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب اگر صرف اللہ کیا کیا ہے میری سنتیں کیا ہے اس کو حدیث ہی سے معلوم کر سکتے ہو لہذا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری سنت ایک سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معرفت کیا ہے حقیقت کیا ہے یہ تو سب لوگ نہیں سمجھ سکتے میں ایسے لوگوں سے ایک ہی بات بولتا ہوں کہ اے اس طرح کی بات کرنے والے سے ایک چیز پوچھو نبی کو کیا ملا اور نبی نے ہمیں کیا دیا چکر کھانے لگے گا اس کا دماغ اللہ نے نبی کو کیا اور نبی نے اپنی امت کو کیا دیا آپ دلیل سے اس کو پروف کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دو چیزیں دی اوتی کل کتاب اور میں نکلا ہوا قرآن حدیث اور جو چیز آپ کو ملی وہ آپ نے امت کو دے دیا پھر ہمارے پاس حقیقت طریقہ یہ سب کیا الگ سے کوئی چیز پاس نہیں چیز حقیقت نہیں کوئی چیز طریقت نہیں کوئی چیز نہیں سب کچھ کتاب اور سنت کے کے اس طریقے سوال کرنے والوں سے میرا سوال ہے کہ نبی کو اللہ نے کیا دیا اور نبی نے اپنی امت کو کیا دیا جواب یہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو دو چیزیں دی اور نبی اس دنیا سے گئے تو دو ہی چیزیں اپنی امت کو دے کر کے گئے اور قیامت تک کیا کب تک رہے دونوں ساتھ رہیں گے جو قرآن حدیث تب تک دونوں ساتھ رہے گی نبی نے بتا دیا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے اوپر میرے پاس حوض کوثر پر پر جائیں اللہ پر یہ معاملہ ایسا ہے کہ قرآن و حدیث ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے دنیا میں بھی آخرت میں حوض کوثر تک دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہ مقام ہے حدیث کا بالکل قرآن سے چسپیدہ ہے قرآن حکیم سے متصل ہے اور یہ اقتصاد اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مقام اور اس کی عظمت کیا ہے یہاں ایک بہت عجیب سوال حل کرنا چاہتا ہوں حدیث یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑ جائے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی ہے یہ مشہور بعض لوگوں کے نزدیک ہو جاتے اچھا اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو سامنے والے کہتا ہے ارے یہ بات تو قرآن کے خلاف ہے تم کہتے ہو کہ امام کے پیچھے سورج نماز نہیں ہوتی اور اللہ فرماتا قرآن جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ غور سے سنو قرآن پڑھتے وقت صرف سننا چاہیے پڑھنا نہیں چاہیے لہذا امام اگر تیراک کر رہا ہے تو پیچھے مقتدی کو کچھ پڑھنا نہیں ہے اگر کچھ پڑھتا ہے تو اس آیت کریمہ کے خلاف ہے اب ہمارا بھائی کنفیوز ہو جاتا ہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کے بیچ اگر فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی اور قرآن کہہ رہے گویا حدیث پیش کرنے پر وہ قرآن کی آیت پیش کرتا ہے یہ ہے نا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث آ جانے کے بعد کوئی آدمی قرآن کی آیت سے معارضہ کر سکتا ہے نہ دلیل دلیل یہ حدیث وان سعید بن جبیر انه حدث یوما بحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل کی کتاب کا تعلق ہے فقال حدیسو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف في كتاب الله كان رسول الله الله صلى عليه وسلم الله منك رواه الدارمي حضرت امام الدارمي رحمت اللہ علیہ دانوی شریف کے اندر یہ روایت صحیح صنعت کے ساتھ لائے ہیں اور اس روایت کے راوی حضرت سعید بن جبیر ہیں بہت غور سے سنیے حضرت سعید ان جبیر نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یوم کی حدیث وسلم حضرت سعید ابن نے ایک دن ایک حدیث بیان کی جیسے انہوں نے حدیث بیان کی ایک آدمی بول پڑا ارے یہ کیسے دن بیان کرو فی کتاب اللہ معلوم والے کو اللہ کی کتاب میں تو اس کے الٹ ہے تم کہہ رہے ہو یہ اور حدیث پیش کرتے ہو لیکن قرآن میں تو بالکل اس ہے الٹے کتاب اللہ والی کو تو وہ صاحب کہنے لگے اندر صحیح ریف جو ہے میرا دماغ خراب ہے تیرا دماغ خراب ہے میں حدیث پیش کر رہا ہوں مطلب یہ ہوا کہ رسول کوئی سات کریمہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا کتنی بولتا ہے اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہنا اگر یہ کہا جائے کہ خاصیت ہے کہ جن سے زیادہ کتاب اللہ کا علم کسی کے پاس نہیں ہے اور اس آیت کریمہ سے معارضہ کرنے والا در حقیقت نبی پر الزام لگا رہا ہے کہ نبی نے اس آیت کریمہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا یہ حدیث پاک کی عظمت پر پتا نہیں کون سی کے کون سے نمبر کے حدیث میں نے پیش کیا حدیث پیش ہی کرتا جا رہا ہوں اچھا حدیث کی عظمت پر ایک اور حدیث حدیث عبداللہ بن بن مسعود مسعود اللہ قال لما قبض رسول رسول الله الله علیہ وسلم وسلم قالت الانصار منا امير امير عمر فقال الستم تعلمون ان ان ان ان قد امر ابا ابا ابا يصلي بالناس فايكم تقيم يتقدم قالوا نعوذ بالله نتقدم رواه في كتاب الامام حضرت حضرت امام رحمۃ حدیث پاک کتاب کتاب الامامت کے کے اندر اندر نسائی شریف کھولی ہے ہے موجود سے پانی اس کے بعد کرتا ہوں حضرت عبداللہ رسول فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا آپ کی روح قبض کر لی گئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہی نہیں ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے فلاں رشتے دار بہت بڑے ولی تھے ان کا جب انتقال ہوا تو ان کو جب دفن کر کے لوگ چلے آئے جیسے ہی گرو ہوا اور نہ کر کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا بیوی بولے تاکہ تم تو مر گئے تاکہ تم کو معلوم نہیں کہ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے <laughs> ہماری سماجی زندگی کے اوپر ہماری عقائدی زندگی کو اتنا خطرناک پڑا ہے کہ لوگوں کا کہ جمعرات کے جو روحیں آتی ہیں اب روحوں کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ ایک کمرے میں باقاعدہ لیپا پوتی کر کے اگر بتی جلا کر کے لوبان کی دھونی دے کر کے رکھ دی جاتی ہے یہاں تک کہ اگر اس کو شراب پسند ہوتی ہے تو شراب بھی رکھ دی جاتی ہے سگریٹ پسند ہوتی ہے سگریٹ کا پاکٹ رکھ دیا جاتا ہے اس غلط عقیدے سماج پر اور انسان کی عقائدی زندگی کو کس طرح صاحب کیا فرما رہے لما خودی لما قبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جان مٹا دی اور حدیث رسول بالکل واضح طور پر موجود جی چاہتا ہے شکایت کے لیے کرتا ہے حدیث پیش کر دوں حدیث حدیث اس طرح وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما مغازی حضرت امام بخاری سے جسے پاک ویسے کتاب مغازی میں لائیں کیا غزوہ تو بیان رابیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک آپ کا جسم مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسی کے درمیان تھا یعنی یوں لیے ہوئے اتنا اور موت کی کیفیت ایسی تھی آپ کے بدن کے اوپر کہ اب میں کسی انسان کو مارتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی نبی کو تو بہت ایسی شدت ایسی شدت کی سکرات کی کہ بار بار آپ اپنے مبارک ہاتھوں کو پاس پانی سے بھرے ہوئے لگن میں ڈبوتے اور پھر چہرے کے اوپر پھیرتے پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو اس لگن میں رکھتے اور ہاتھ ڈبو کر کے اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے موت کی اتنی سخت کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں گھر کے اوپر پیدا جہاں تک کہ آپ اپنے رفیق ہے اعلیٰ سے جان ملے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اسی وجہ سے یہ روایت حضرت عائشہ کی ہے کہ کوئی عورت یہ عقیدہ نہ رکھے کہ آدمی مرنے کے بعد قبر سے اٹھ کر کے آتا ہے اور کھٹکھٹاتا ہے دروازہ رے میں میں ہوں جی مجھے کچھ سمجھنے سے تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تو اب خلافت کا مسئلہ آیا تو انصار اور مہاجرین آپس میں بحث کرنے لگے ان کے درمیان یہ مسئلہ ماں پہ ایسا بن گیا کہ خلافت کس کو ملنی چاہیے حضرت عمر موجود نہیں تھے آئے انصاریوں نے کہا مسئلہ حل ہو جاتا کیسے کہا کہ ایک امیر انصاریوں نے کا اور ایک امیر مہاجرین نے کا حضرت نے فرمایا امیر ایک ہی ہوتا ہے امیر دو نہیں ہوتے امیر ایک ہی ہوتا ہے اور امیر یہاں یہاں لفظ امیر خلیفہ بھی ڈال رہے اب خلیفہ کس کو بننا ہے امیر کس کو بننا ہے ابو بکر بنے تو ابو بکر کو امیر کہا گیا ہے جی امیر امیر انصاری کہا کہ ایک امیر انصاریوں نے کہا ایک امیر مہاجرین نے کہا کہا کہ قطان نہیں امیر ایک ہوتا ہے امیر متعین کرو ایک کہا کہ حضرت آپ ہی غیر سمجھے کہا کہ بدل فقا فاتحوں کو مروف حضرت عمر فقال الستم تعلمون کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہا کس بات کا کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر آبا بکر ان يصلي بالناس کہ نبی جب بیمار تھے تو اپنی حیات ہی میں نماز کی امامت کے لیے اپنی جگہ پر مسلح پر اپنی حیات میں کس کو بولے حضرت ابو بکر صدیق کہا کہ اتنی بڑی عبادت کی امامت کے لیے اگر نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو آگے بڑھایا بکری تو تم میں سے کس کا دل چاہے گا کس کو اچھا لگے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے رہے تو تمام لوگوں نے نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر بکر ہم اللہ اللہ اللہ چاہتے کہ کہ کہ ابو سے سے سے سے آگے بڑھے حدیث حدیث حدیث آئی اتنا بڑا مسئلہ مسئلہ ہو ہو ہو گیا اکبر اگر یہ نہ ہوتی تو تلوار نام نکل جاتی جاتی اور اور زبردست خوریزی لوگ باہر جاتے اس اس لیے خلافت کا تھا اتنے عجیب مسئلے کو نبی کریم صلی علیہ وسلم کی نے فرمایا ایک ملا آج کچھ لوگ اختلافات کو باقی رکھ رہے ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث کی طرف پلٹنا نہیں چاہ رہے خدا قسم اگر تمام مسلمان عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حادث کی طرف پلٹ کرے اسی دن تمام اختلافات کا حل اتنے بڑے بس علی کا حادث مل گیا وہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں صرف اشارہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مارکو وہ صحیح حدیث لائیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام نے ایسی حدیث کو اوپر عمل کیا جو صحیح نہیں تھی بلکہ اشارہ کا نہیں شراب کا کہ ابو بکر کو نہیں اشارہ تھا اشارہ یہ تھا کہ نماز میں ان کو امام بنایا گیا نبی کی حیات میں تو آپ کے بعد انہیں کو فریفہ بننا چاہیے یہ اشارہ ہے اور اشارہ کے اوپر تمام صحابہ کرام نے عمل کیا حدیث اشارہ کریں گے لہذا یہ مطالبہ کرنا کہ کسی بھی مسئلے پر سریح حدیث لاؤ تو پھر اس حدیث کا مطلب ہمیں سمجھایا جائے اس حدیث کا مطلب کیا ہے یہاں تک تو بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی عظمت کے بارے میں اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں حوض کے اوپر آ کر اور جب صحیح حدیث پیش کر دی جائے تو نقطہ یاد رکھا جائے کہ کسی آئے کے کریمہ سے معارضہ کرنا درست نہیں ہے ورنہ الزام آئے گا کہ نبی نے آئے کے کریمہ کرنا حیث پیش کرنے کے بعد کریمہ سے معارضہ نہ کرے کا یہ حدیث کا مقام یہ تو عنوان کے پہلے ٹکڑے کو پتہ حدیث اب ہمارے دوسرے ٹکڑے کو یہ پہلا تو پسیم ہے اور کب نہیں دوسرا اہل الحدیث حدیث اور اہل الحدیث اور میں نے اشارہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث موجود تھی ظاہر ہے کہ عمل کرنے والے موجود تھے عمل کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا اہل ہی تو کہا گیا حدیث کے یاد کرنے والے موجود تھے ان کو کیا کہا جائے گا حدیث تو کہا جائے گا حدیث کے جمع کرنے والے موجود تھے لکھنے والے موجود تھے ابھی کہا جائے گا لیکن عام طور پر ان کا نام نہیں پڑا تھا اس لیے کہ مقابل میں صرف کافی تھے لہٰذا میں صرف کافی تھا اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو پہلی مرتبہ جب دین کی تعلیم ہوئی تو مسلم اور کافی لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ اپنی امتیاز کے لیے صرف مسلم اپنے آپ کو کہیں لیکن بعد بعد میں میں جب فرقے بن گئے تو ضروری ہوا کہ اپنے امتیاز کے لیے اپنی مخصوص آئیڈینٹی کے لیے اپنے مخصوص تشخص کے لیے کوئی نام رکھا جائے تاکہ دوسرے غلط مسالک اور دوسرے غلط فرقوں سے اپنے آپ کو ممتاز کیا جائے مشخص کیا جا سکے زیادہ نام رکھا گیا اہر الحدیث اہر الحدیث نام رکھا گیا بلکہ یہ کہیے اہل السنت الجماع نام رکھا گیا تاکہ یہ پتا چلے کہ اہل السنت الجماع کے مقابلے میں اہل الجماع کے مقابلے میں پر عمل نہیں کرتے اور حدیث کو حجت نہیں مانتے اور پھر تین تعین تیسرے مقام پر ہوئی جب کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کرنے لگے تو اس کے مقابلے میں نام رکھا گیا جو حدیثوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ان کا نام ضروری تھا تاکہ ممتاز ہو جائے کہ کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کر رہے ہیں ہم لوگ ان کے مقابلے میں حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں بلکہ نام رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے امتیاز کے لیے ضروری کہ تاکہ یہ اپنے آپ کو مشقت کر سکے ممیز کر سکے کہ ہم ان لوگوں سے اس طرح جدا ہیں اس امتیاز کے لیے یہ نام رکھا ہے اور اچھا نام رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اور ایک نقطہ یاد رکھیے نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا ایک جملہ یہاں سے لے جاؤ نبی سے امت بنتی ہے شخصیت سے فرقہ بنتا ہے ہم نبی کو مانتے ہیں لہذا ہم فرقہ نہیں ہیں شخصیت کو مانتے فرقہ ہوتے ہیں نبی سے امت بنتی ہے اور شخصیت سے فرقہ بنتا ہے ہم نبی کو فالو کرتے ہیں لہذا ہم امت ہے فرقہ نہیں ہے فرقہ تو وہ لوگ ہے جو لوگ شخصیت کو بنیاد مانتے ہیں ہم تو بنیاد نبی کو مانتے ہیں یہ فرق ہے پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں لے کر جاؤ نبی سے امت بنتی ہے اور شخصیت سے فرقہ بنتا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے لہذا آپ کو فالو کرنے والے امت ہی کہہ رہے گے فرقہ نہیں نام ذہنی کچھ رکھ لیا جائے اصل چیز بن نام اصل نہیں دلیل دلیل ہے سے بات وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ياتينا على امتي ما اتى على بني اسرائيل حتى النار بالنار حتى ان كان منهم من اتى امه على نيه لكان في امتي من يسمع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت على سنتين وسبعين مله وتفترق امتي على ثلاث وسبعين مله كلهم في النار الا مله واحده قيل من يا رسول الله قال کی کتاب ایمان حضرت امام اس حدیث پاک کو ایسی کتاب ایمان اور راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو بنا چکا ہے اور آپ نے فرمایا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئے میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سارے فرقے جہاں میں بھی سوائے ایک فرقے کے پوچھا گیا کہ اللہ کا رسول فرقہ کون سا ہوگا آپ نے فرمایا مانا روا صاحب جس پر میں اور میرے صاحب نام نہیں بتایا نام کچھ بھی رکھ لو منہج آپ کا بدلنا نہیں چاہیے جس پر میں اور میرے صاحب ہیں اگر اس طریقے کے اوپر کوئی چل رہا ہے تو نام کچھ بھی رکھ لے وہ اہل سنت والجماعت ہی ہے وہ سلف ہی ہے ہی ہے وہ محمد ہی ہے وہ اس لیے کہ مرحج نے بتایا ہے اس منحج کو تو فالو کر رہا ہے جن جانے والا کون آپ نے نام نہیں بتایا منحج بتایا اس منحج پر تو چلے گا مان علی و صحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں نام کچھ بھی رکھ لو اگر منحج آپ کا وہ ہے تو حدیث پہ بیان کیا گیا ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس منحج کو جو آدمی سینے سے لگائے رکھے گا اور فالو کرے گا وہ آدمی حق کے اوپر ہوگا ظاہری نام کچھ بھی رکھے گا نام تو کوئی نہیں کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اہل الحدیث نام بہت قدیم ہے جی ہاں ہے پہلے میں یہ بتا دوں حافظ ابن حضر اسقلانی جنہوں نے بخاری شرح فرمائی ہے فتح الباری اور امت کے اوپر ایک قرض تھا بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت حافظ ابن حجر نے فتح الباری لکھ کر کے اتار دیا میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ میرا خیال ہے کہیں ہو چکا اگر کوئی شروع سے آخر تک ایک بار اس کو پڑھ لے جائے چاہے وہ انگریزی میں ہو چاہے وہ اردو میں آ گئی ہو اس کو اگر پڑھ لے تو تقریباً مفتی ہو جاتا ہے اس کو کسی عالم سے فتوا پوچھنے کی ضرورت نہیں بخاری کی اتنی بہترین شرح ہے فتح الباری کئی کئی مجلدات میں کئی بہنوں حافظ ابن حجر نے کتاب لکھی ہے تہذیب التہذیب نام یاد رکھا جائے حافظ ابن حجر کی کتاب کیا ہے تہذیب التہذیب اس میں امام شیری کے بارے میں لکھا انہوں نے قال شیری امام شیری فرماتے ہیں ادرکتو ادرکتو کم مئت من صحابہ میں نے پانچ سو صحابہ کو پایا ہے یہ تابعی ہے امام شیری اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے پانچ سو صحاب کرام کو پایا ہے اور بہت سارے صحاب کرام سے میں نے صحبت اٹھائی ہے حافظ ابن حضرت تہذیب کو تہذیب لکھتے ہیں امام شیری کا قول پانچ شیری ادرک خمس میت من صحابہ میں نے پانچ سو صحاب کرام کو پایا ہے اور یہ امام شیری جنہوں نے پانچ سو صحاب کرام کو پایا ہے صحاب کرام کے جھلمٹ میں رہے ہیں ایک قول دیکھیے کتنا عجیب ہے پانچ شیری کریحل الاولون الصالحون الاكثار من من الحديث الحديث ولم امري ما ما حدثت الا الا اجمع اجمع بما عليه اهل یہ امام حاکم نے شیبی کے ترجمے کے اندر تسکر الحفاظ کے اندر ایک قول موجود ہے حضرت امام شیبی فرماتے ہیں کہ وہ بات جو مجھے بات کیسے معلوم ہو جاتی وروش تقبل تو میں ابھی مست تو جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو میں وہی حدیث بیان کرتا جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے حضرت امام شیری نے یہ ترکیب پہلے استعمال کروائی بتائیے صحابہ کرام میں سے پانچ سو صحابہ کرام کے درمیان رہ چکے ہیں یہ آدمی جس نے پانچ سو صحابہ کرام کو پایا ہے یہ لفظ اہل الحدیث استعمال کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ترکیب اور یہ لفظ صحابہ کرام کے درمیان رائج رہا ہو تبھی تو حضرت امام شیخ اس کو استعمال فرما رہے ہیں بتائیے تابعی ہو اور تابعین کی جماعت کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ اس کے بعد تابع کرام کا زمانہ اس بعد تابعین کا زمانہ خیر القرون ہے تو یہ لفظ بہت پہلے کا ہے یعنی صحابہ کرام میں سے پانچ سو صاحب کرام کو پایا وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں انگریزوں کا دیا ہوا یہ لفظ میں اس کی حقیقت بیان کر دوں یہ انگریزوں کے زمانے میں کیسے یہ لفظ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو نمایاں ہو اصل میں ایسا ہوا کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑ رہے تھے ان کی اکثریت زیادہ لڑنے والے سب کے سب تھے اور احسان ہے ان کا اس دیش کے اوپر کہ انگریزوں کو مار کر بھگانے میں یہاں سے اور تاریخ کے اندر گیپ ہے کاش مورخ اس گیپ کو کر سکتا کہ ان کے کیا کار ہیں رہے اور آج بھی گیارہ ہزار اگر میرا غلط نہیں کرا گیارہ ہزار مطلب چلا یہ کون ہوتے تھے وہی رفول جین کرنے والے سے شامل کہنے والے سینے پر ہاتھ والے ان کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ یہ جتنے بھی سینے پر ہاتھ تھامنے والے ہیں اور کرنے والے ہیں اور جتنے کی جہر کہنے والے ہیں یہ سب کے سب وہابی ہے اور یہی انگریزوں سے لڑ رہے ہیں اور انگریزوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں تو جو بھی دین کرتا ہوا نظر آتا اس کو اٹھا لیا جاتا اور غائب کر دیا جاتا سولی دے دی جاتی جائیداد خود کرا لی جاتی سب کرا لی جاتی اور اہل حدیثوں نے اس دیش کو آزاد کرانے میں تو کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنا پسینہ بھی نکالا ہے یہ قربانی آئی ہے جلتے ہوئے تاپے کو اوپر لکھا دیا گیا آپ کو کیا مانو گیارہ ہزار میں پتما تھا اور وہاں بھی تم کو کہا جاتا تھا انہی لوگوں کو جو رب لے دیں چلتے تھے تو اٹھے مولانا محمد حسین پٹانوی رحمت اللہ علیہ یہ تاریخ ہے اور جو جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کے وقت کہا تھا کہ اے اللہ یہ تین سو نو مسلمان یا تین سو تیرہ مسلمان ایک روایت کے مطابق اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج اس میدان کے اندر شہید کر دی گئی قتل کر دی گئی تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لینا باقی نہیں رہے گا اور اللہ کی مدد ہوتی فرشتے ہوئی حضرت محمد حسین بٹالوی نے وہی کیا باقاعدہ انہوں نے انگریزوں کے پاس درخواست کی کہ بھائی جو لڑ رہے ہیں آپ ان کو پکڑیے جو بیچارے لڑ نہیں رہے ہیں اور رب العدین اور عامر بن جہر کر رہے ہیں ان کو وہاں بھی کہہ کر کے اٹھا لیا جاتا ہے جائیداد کو کرا لیا جاتا ہے ضبط کرا لیا جاتا ہے کہاں پانی بھیج دیا جاتا ہے طرح طرح کی ہدایت کی جاتی ہے کم سے کم ان کو تو بخش دیجیے یہ وہاں بھی نہیں ہے یہ اہل الحدیث ہیں اور یہ آج اب اس وقت یہ جب لکھایا گیا ندی تب کہا جاتا ہے انگریزوں نے ان کا یہ نام دیا ہے جبکہ حقیقت یہ یہ ہے ہے حقیقت ہم تو اس وقت سے ہیں جب سے حدیث ہے پھر نیا رہی کریں انگریزوں کا دیا ہوا حقیقت حال یہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی یہ وہاں بھی نہیں ابھی حدیث نام لکھو ان کا وہ نام لکھوایا انہوں نے انگریزوں کے ہاں۔ تاکہ یہ جو مقدس جماعت ہے قرآن حدیث کو فالو کرنے کہیں گم نہ ہو جائے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطہ پیش کیا تھا کہ آج میں میرے پدر میں جمع یہ تین سو نو تین سو تیرہ مسلمان اگر شہید کر دیں گے تو قیامت تک زمین پر کرنا ہوں گے ایک بہت بڑی جماعت قتل کر دی جاتی ہے اور بہت دانش مندانہ فیصلہ تھا ایک بہترین عالم کا ایک بہترین سیاست کا بہترین فیصلہ تھا کہ اس طریقے سے بہت بڑی جماعت اہل حدیثوں کی بچا لی جائے انگریزوں کے ظلم ظلم سے پتا نہیں کس طریقے سے لوگ تاریخ کم ہوا لگا اس طریقے کس طرح کا ذہن کو صاف کر کے یہ مینٹل ریزرویشن ذہنی تحفظ کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے ذہن صاف کر کے کتاب و سنت کا بھی مطالعہ کیا جائے اور تاریخ کا بھی مطالعہ کیا جائے تو یہ امام شیری کی بات تھی جنہوں نے پانچ سو کرام اچھا حضرت امام احمد بن حنبل یہ چار اماموں میں سے ان کو چار امام ہوتے ہیں نا ان میں سے ایک ہیں بڑے حضرت امام احمد بن حنبل جن کی حدیث کی کتاب مسند احمد ہے اللہ اکبر بڑی پیاری کتاب حدیث کی کتنی حدیثیں جمع کی ان کے بارے میں ابو بکر مروزی نے لکھا اور ان کا یہ قول خطیب بغدادی نے شرف اور صابل حدیث کے اندر لکھا صحیح صنعت کے ساتھ میں ان کا قول پیش کر دیتا ہوں ابو بکر مروزی کہتے ہیں اگر یعنی فرماتے ہیں میرے نزدیک اہل الحدیث سے زیادہ کوئی اچھی جماعت نہیں ہے یہ حدیث کے علاوہ جانتے ہیں ليس يعرفون الا الحديث حدیث کے علاوہ جانتے ہیں اگر یہ امام برحق ماننا چاہیے نا وجہ لفظ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے استعمال کیا اور باقاعدہ اہل حدیث لفظ استعمال کرنا ہے اور احمد بن سلام کپتان مشہور محدث ہے ان کا یہ قول امام بغدادی نے حبیب بغدادی نے شرف صاحب الحدیث کے اندر نقل کیا ہے صحیح شرف کے ساتھ سنا صحیح کہ لیسا فی الدنیا مقتدعون الا وہو یقوز اہل الحدیث وَإِذَا اقْتَدَى رَجُلٌ نُزِعَ حَلَاوَةُ الْحَدِيثِ مِنْ قَلْبِهِ یہ شرف صاحب حدیث کے اندر علامہ خطیب بغدادی نے قول احمد بن سلام کپتان لکھا ہے کہ دنیا میں وہی آدمی اہل حدیث سے بغض رکھے گا جو بدعتی ہو <laughs> نہیں صرف دنیا مختلف ہوئی اللہ وہ یوز وال حدیث بدعتی ہوگا وہ اور جب آدمی بدعتی ہو جاتا ہے بدعت کرنے لگتا ہے تو حدیث کی جو مٹھاس ہوتی ہے حدیث کی جو عظمت ہوتی ہے حدیث کا جو مقام ہوتا ہے حدیث کا جو رتبہ ہوتا ہے حدیث کا جو ایلیگینس ہوتا ہے وہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے حدیث کی محبت اسی کے دل میں جا رہی ہوگی نا جو حدیث کے الفاظ کو سمجھتا اور چلیے ایک حدیث ہی دیکھ لیتے ہیں ترمیزی اٹھا کر دیکھ لیتے حدیث حدیث وان معاویہ بن قرطان ابي قال قال رسول الله صلى اسماعیل قال علی بن المدینی هم اصحاب الحدیث رواه الترمذی فی ابواب الفتن حضرت امام الترمذی حدیث کا پیسے کتاب الفتن کے اندر لائے اٹھا کر کے دیا جائے ترمذی کو اور راوی حضرت معاویہ کے قرہ نے پوری روایت بدل دی ہے حضرت معاویہ کے قرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام والے خراب ہو جائیں تو پھر تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں اور یاد رکھو ایک کرو ہمیشہ منصور رہے کے اوپر رہے گی اور مخالفین کی مخالفت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی انہیں رسوا نہیں کر سکتی یہاں تک قیامت آ جائے حضرت امام بخاری احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد علی ابن مدینی فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ کون سا ہوگا طائفہ کون سا ہوگا ساؤل حدیث حدیث اور اگر قرآن کی آیت کی طرف پلٹنا چاہیں تو ایک آیت کی تفصیل بعض طرف سے منقول ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے یوم کل اناس راستے جس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے چلو فلا کرو کا امام کون تھا امام آگے آگے مقتدی پیچھے پیچھے ایک مطلب تو یہ اور ایک امام کا مطلب ہوتا ہے نام اعمال تو ہر آدمی کے ساتھ اس کا نام اعمال آئے گا اور ایک السلف اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام ابن کثیر لکھتے ہیں فقال بعض السلف هذا اکبر الشرف لاصحاب الحديث لان امامهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعض سلف نے یہ فرمایا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ یہ اہل حدیثوں کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے اس لیے کہ قیامت کے دن ان کے امام جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلایا جائے گا تمام لوگ اپنے اماموں کے ساتھ آ جائیں ہمارا امام ہمارے آگے آگے اور ہم ان کے فالوور ان کے کے کو یہ شرف ہے حدیث کا یہ کس نے کہا امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے یہ عربی کی عبارت میں اردو جلدی کوٹ نہیں کرتا اردو عبارت ہے تاکہ آپ کو عربی دیکھنا ہو جو اوریجنل ہے وہاں آپ دیکھیں فقال ابو سلف ہر اکبر شرف لیا اصحاب الحدیث یہ ہے امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑا شرف ہے اصحاب الحدیث کے لیے کہ ان کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جب یہ دنیا سب ہو جائے گی اور جب سور پھونکا جائے گا اور سب اپنی اپنی قبر سے اٹھائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے کون اٹھے گا دلیل دلیل اس طرح بان ابھی ہرے رضی اللہ تعالیٰ فوائی حضرت امام مسلم اس حدیث پاک سے کتاب الفقائل ملا ہے راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں تمام ابن آدم کا سردار میں دنیا کے تمام انسانوں کا سردار یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء کرام میں سب سے ممتاز نظر آئیں گے بچے اس وقت سر نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ یہ نہیں کہے گا کہ اپنے سر کو آپ اٹھائیے آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا جس کی سفارش کریے سفارش قبول کی جائے گی سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اس کا مطلب قیامت تک آپ کی قبر کبھی پھٹے گی نہیں بندی رہے گی اب بتائیے نبی کی قبر جو نہیں پھٹے گی تو دوسرے لوگ اپنی قبر سے حدیثیں پڑھیے سارے شبہات ہو جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھٹ گئی حدیثوں میں تمام مسائل کی وضاحت اول لگاتوں سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی تو میں بھی بولوں گا سب سے پہلے اور سب سے پہلے میں میدان میں پہنچوں گا واؤ واؤ المشفہ سب سے پہلے مجھے سفارش کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے میں اپنے مزدور کی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ذمہ میں حدیث کی عظمت اور حدیث کی عظمت کا اندازہ ہوا تو یہ قرآن کی ایک آیت کی جو تفصیل بات سے منقوب تھی اس آئین میں اس تناظر میں میں نے اہل حدیثوں کی عظمت کو بیان فرمایا بیان کیا اور اسی طریقے سے امام قیمیر رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ روایت پر امام علی مدینی کا جو محاکمہ تھا وہ محاکمہ بھی میں نے پیش کر دیا میں چاہتا ہوں دو روایتیں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں جسے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شرف اللہ الحدیث کے اندر لائیں روایت روایت طرح وان عمران حسین رضی اللہ یہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ شیخ اور حدیث لحیث طرح ہے اور اس نام صحیح اس روایت کی سنا صحیح ہے حضرت عمران کے حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا میری امت کا ایک کرو آپ نے بور نہیں فرمایا لوگ کہتے ہیں چار صحیح ہے پانچ صحیح ہے دس صحیح ہے ہاں؟ یہاں کہا ایک صحیح ہے لا تزال قائمة امتی میری امت کا ایک گرکا وہ حق کے اوپر رہے گا وہ منصور رہے گا اور مخالف مخالفت کو قطان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یزید نے ہارون کا قول پیش کیا گیا یزید نے ہارون کہتے ہیں لم یکو اہل حدیث فلا دین من اگر اس حدیث سے برا اس طائفہ سے برا دین حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کون فلا دین من میں نہیں جانتا کون یہ اس حدیث کی روشنی میں یزید نے ہارون کا یہ قول کافی معنی زبردست معنی رکھتا ہے لہذا یہ نام رکھنا یہ ثابت ہے اور بہت سارے علماء کے اقوال سے بھی ثابت ہے یہاں تک کہ قمیری شریف میں بھی موجود ہے لیکن اصل چیز نام نہیں ہے نام آپ اہم حدیث رکھ لیں اور نہ حدیث کو فالو فالو کریں کریں نہ قرآن کو کیا نام ہے صرف کیا مطلب ہے صرف نام رکھنے سے آج صرف نام رہ گیا اہل الحبیز کا دیکھا جائے تو خرابیوں سے ہماری زندگیاں پور ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ نام کے اوپر زیادہ زور نہ دے کر اور ان احادیث کی روشنی میں اپنے اوپر فخر کرنے سے زیادہ اپنے اعمال کی طرف توجہ اچھا ہے اصل چیز عمل ہے اور ہے عمل قرآن حدیث کو فالو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ حدیث تھی اور اہل حدیث تھی جہاں تک ایما معاملہ ہے تمام ایما ہمارے نزدیک محترم ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کرام کو نہیں مانتے ہاں غلط ہے کون نہیں مانتا جو آدمی کہتا ہے جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے چاروں امت ہم مانتے ہیں کیسے مانتے ہیں دیکھیے سب سے پہلے ہم بڑے امام کا قول پیش کرتے ہیں جن کو بڑا مانا جاتا ہے لوگ بڑا مانتے ہیں جبکہ ہم امام آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ابن حضر نے اصول الحکام کے اندر پیش کیا یا اسی طریقے سے صالح اللہ علی نے اپنی

امام کے اس قول سے مستقب ہے کہ پلٹا جائے اللہ اور اس کے رسول کا اللہ سنت تقریب کا پلٹا جائے یہ تو حضرت امام بوری پارا رحمۃ اللہ علیہ قول تھا امام شافی رحمت اللہ علیہ کے قول امام بہجی رحمت اللہ علیہ مناقب امام شافی بہجی کے کر رہا ہے فرمایا اذا وجدتم في كتاب الله شراب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کہتا ہوں مسند امام شافعی جس آدمی نے نہیں پڑھی کراچی تک وہ عالم نہیں ہو سکتا کیا مسائل ہے باؤ کا کیا فکر ہے میں ان کی ایک فکر ہے بھی بتاؤں گا ٹھہر کر نہیں بتا دوں آپ آج یہی بات لے کر کے جاؤ ٹائم ہے ہاں؟ یہ لے کر کے جاؤ پہلے ایک واقعہ سنو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کون ہیں امام شافی امام شافی شاگرد ہیں استاد کون ہے امام امام مالک اس اس اس وجہ سے آپ جب دیکھیں گے نا تو طرح طرح بخاری لاتے لاتے یا اور اس فن کے اوپر وہ جتنا فخر کرے گا کہ اپنے رسول کی بات کو وہ اس طرح جانتے ہیں کہ کس نے کس سے سنا کس نے کس سے سنا کس نے کس سے سنا اور یہ فن کسی آدمی کے پاس نہیں تو امام مزنی کی بات کرتے امام شافی سے امام شافی کی بات کرتے ہیں استاد امام مالک سے امام مالک کی بات کرتے ہیں استاد امام نافع سے امام نافع کی بات کرتے ہیں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن سے یہ لکھ ہے سلسلہ ہے روات ہے اس کو ہم کہتے ہیں سند یعنی مزنی ان شافی ان مالک ان نافع ان نور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو بات اس کے بعد آتی ہو بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے تلی ہوئی ہوتی ہے حقیقت کی میزان میں حق کی میزان میں صداقت کی طرح دوں تو امام مالک کی شاگرد امام شافی ایک دفعہ امام مالک دس دے رہے امام شافی بیٹھے ہوئے بہت سارے طلبا اور ایک آدمی آتا ہے اگر چھپا جا کر بیٹھ جائے کہتا حضرت ایک مسئلہ ہے تاکہ کیا کہا کہ میرے پاس ایک ٹوٹی تھی ٹوٹی نائٹ اینگل بول سکتے ہیں اس کو بلبل کہتے ٹوٹی تھی اور میں نے اس توتی کو جب بیچا ایک ہزار درہم میں یہ کہہ کر کے بیچا کہ یہ توتی بولتی ہی رہتی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی کلا حضرت وہ آدمی دوبارہ توتی لے کر کے آیا ہے کہتا ہے توتی رکھ اور ایک ہزار روپیہ مجھے واپس دے یہ تو کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے زیادہ پیسہ دے اور یہ توتی رکھ میرے پاس میں نے لے کر ت نے کیا کہا یہ توتی بولتی رہتی ہے بولتی رہتی ہے اور یہ تو کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے تو حضرت مال تو گیا توتی میرے پاس آ کے وہ روپیہ تو گیا بیوی کا کیا ہوا میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہیں وہ برابر پہنچتی رہتی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو میری بیوی پر طلاق حضرت میری بیوی میں طلاق ہوئی کہ نہیں تمام فرمایا طلاق ہو گئی ایک تو پڑی گئی ہمارے یہاں ایک مجلس میں

قال قال قال قال فقال في في مجلس واحد نعم واحدة يمشي فرجعها فكان فكان يرى يرى ابن عباس أنما الطلاق عند كل رواه أحمد مسندي وحسنه الألباني حسن اور معلوم ہوا جیسا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کا نام روکانا تھا انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر تین طلاق دے دی اور بڑے غمگین ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے نبی نے پوچھا تم نے طلاق کیسے دی کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تین طلاق دے دی ہے کہا کہ ایک مجلس کے اندر کی مجلس ہوا ایک کار نام کہا کہ ایک ہی مجلس کے اندر آپ نے فرمایا تعالیٰ کہیں نہ بھائی تین کما ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی ہوئی چاہے تو رجوع کر لے اس آدمی نے رجوع کر لیا تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ وہ بولتی ہی رہتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے تیری بیوی کو طلاق ہوگی باہر نکلے تو امام شافی رحمت اللہ کلاس سے نکلے بات کیا ہے کہا بھیا مسئلہ یہ ہے وہ ٹوٹی تھی میرے پاس ایک ہزار روپے میں ایک آدمی خرید کر لے گیا تھا اور میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بولتی ہی رہتی ہے اب وہ کہتا ہے کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے لہذا یہ ایک ہزار روپیہ واپس دے ٹوٹی اپنے پاس رکھ مسئلہ ٹوٹی کا پیسے کا نہیں مسئلہ بیوی کا ہے بیوی نہیں کہا کہ اچھا کیا کہا استاد نے کا طلاق ہو گئی طلاق نہیں ہوئی طلاق نہیں ہوئی غور کریں کہ دو اماموں میں ہو سکتا ہے ہاں؟ ایک امام کہہ سکتا ہے حلال ایک کہتا حرام استحاظ سے ایک کہتا صحیح ہے کتنا غلط ہے اب بھاگا بھاگا آیا بار خوشی سے کہا حضرات آپ تو غیر طلاق ہو گیا آپ کا شاگرد بولتے طلاق ہوئی ہے آپ استاد شاگرد کلے میں مت لو ایسا کوئی مسئلہ آیا تو آپ لوگ کیا ہو کہ مولویوں کو بٹھاؤ یہ نیند کے پہلے ہم لوگوں کے سامنے سارا فساد سارا خراب ان لوگوں نے کہا ان کو بٹھاؤ کہا کہ حضرت اب استاد اور شاگرد آپس میں نہیں مت لو طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی کا مسئلہ تو چھوڑو یہ مسئلہ جو بیوی کا ہے کرو آپ ہو گئی طرف اور آپ کی شادی امام شادی کے طرف نہیں ہوئی امام مالک نے امام شافعی کو قریب کیا کہا میرے بچے تم نے کس دلیل کی بنا پر کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی کہا کہ ایک حدیث کی وجہ ایک حدیث کی وجہ سے کہا کہ حدیث کہا جی ہاں اب وہ حدیث جو امام شافعی نے پیش کی تھی جی چاہتا وہ پوری حدیث میں پیش کر دوں حدیث حدیث وان فاطمہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ان ابا امر بن حفص طلب اهل بطه وغوي فارسل اليها رسوله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه فأمر أن تعتد في بيته من شريكي ثم قال تلك إمرأة لغشاها أصحابي أتدي عند أم ابن أم مكتوم فإن رجل آم لتضعين ثيابك فإذا حللت فآجلني فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جاء ان کہی اسامہ بن زید فقریب قال ان کہی اسامہ فنکحت فجعل الله في خير اغتبت رواه مسلم في کتاب الطلاق ایک صفحے کو پوری روایت میں پڑھ دی اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطلاق کے اندر کتاب الطلاق کھولے کہ یہ بات لائی اور راجہ کون ہے حضرت فاطمہ بنت قیس حضرت فاطمہ بنت قیس اور سنیے استدلال دیکھیں کتنا باریک استدلال ہے ایسے نہیں ہو جاتا ہے کوئی عالم امام نہیں ہو جاتا ایسے کوئی حضرت امام اللہ علیہ کے شام ختم دل باغ باغ ہو گیا کیا بول رہے نہیں چلے گا گارڈن اچھا تو قیس رضی اللہ حفظ نے حفظ نے ان کو تلا کے بتا دے دی تلا کے بتا مطلب تین توہر میں تین طلاق دے دی نکل گئی آخری طلاق انہوں نے وکیل کے ذریعے دی اس کا مطلب یہ ہے کہ فون کے اوپر اگر باپ کہہ دے فون اٹھا رہا بیٹا بیٹے سے اگر آپ نے امی سے کہہ دیا کہ میں نے ان کو طلاق دے دی تو فون کے ذریعے اگر آواز پہچان رہا ہے تو اطلاع ہو گئی جی وہ بغیر خط کے ذریعے میں کیسے طلاق بات ہو جاتی ہے ایک طلاق تو وہ وقائے دو طلاق دے چکے تھے تیسری طلاق انہوں نے اپنے وکیل کے دیکھے فار سال وکیل اور مشاہی تیسرا طلاق لے کر کے آیا اور تھوڑی جو لے کر کے آیا غصے میں آ گئی فسخت بہت ناراض مہنگی ہو گئی وہ کہنے لگا آپ ناراض کیوں ہوتی آپ کا مسئلہ ختم آپ ان کے نکاح سے نکل گئی یہ تو ایسی آپ کو اتنا جو دے رہے ہیں تو کیا ہمارے اوپر تمہارا کچھ نہیں نفتہ نکلتا ختم پھر آپ ہو گئی مہر مل گئی آپ کو اب آپ کو زندگی میں نہ نقل نہیں جائے گا شاہ بانو کیس کی طرح ختم معاملہ الگ بدوائی بات کیا لیں گے ان سے اب وہ بھاگی بھاگی لگے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے فجاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدکر ازاری کرو کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ وہ تیسری طرح انہوں نے اپنے وکیل کے دیرے لیے تھوڑا سا جو بھیجا ہے اب ایسی بھی گری پڑی کیوں تھوڑا سا جو بھیجا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر تیرا کچھ نہیں خلاص اللہ کا رسول ٹھیک ہے تو عزت کہاں گزارا کہا کہ اچھا ام شریک کیوں چلنا موبائل بند کروں ہاں؟, ہاں تو میں شریک ہے میں شریک کون تھی ایک بہت ہی فیاض اور سخی خاتون تھی کھلانا پلانا لینا دینا بہت ہی سخی خاتون تھی ہاں؟ میں شریک چلی جاؤ کیا پھر آپ نے لو ارے وہ تو ایسی ہیں کہ ان کے ہاں میرے بہت سارے صحابہ آیا جاتا ہے تو بے پردگی ہو سکتی ہے پردے کیسے پر لکھی کتنی ہمارے معاشرے کے اندر آج قتل کی کتنی بار کرتے ہیں اس اس اس سے سے کا شوہر کیا معاملہ ہے یہ سب اور یہ سب دوسرے معاشرے میں ہو رہا ہے کوشش کرو کل قیامت سب کے سب پکڑے جاؤ تحریر اٹھاؤ یہ سب ختم ہونا چاہیے شادیوں کو عام کرو تیس تیس سال کی لڑکیاں اتنے کتنے سالوں تک بیٹھی رہے اس کا ذمہ دار کون آپ ذمہ دار ہیں اس کے اور کل قیامت کے دن ایک آدمی علماء کے ساتھ آپ بھی گھر لیے جائیں اور آپ کو جواب دیکھنے میں پڑے گا اٹھیے ایک ریولوشن لانا چاہیے نا اس بات میں کہا کہ میرے صاحب آتے جاتے رہتے بے پردگی ہو جائے لہٰذا تم ایسا کرو ابن عمر مکتوب جہاں چلی جاؤ ان کے آئیں گے اندھے آدمی ہو ان کو دکھائی نہیں دیتا پہلے اور ارجن آما از اے بلائنڈ مین وہ اندھے ہو اور کبھی کبھی ایسا وہ کپڑے بدل لے وہ اچانک آئے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے تو اگر اتنا سے تم کپڑے بدل آ گئے تو تم کو دکھائی بھی دے گا تو ان کے گھر میں تم زیادہ صحیح ہو اچھا صحیح ہو اور جب حلال ہو جانا ادھر گزر گئے تو میرے پاس آنا مجھے بتانا پاس نہیں مجھے بتانا کہتی ہے کہ میں حلال ہو گئی ادھر گزر گئی تو میں آئی کہا کہ اللہ کرسول ایک بات بولوں ادھر ختم ہو گئی دو آدمیوں نے میرے پاس پیغام بھیجا کہا کس نے کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے یزید کے والی معاویہ ابن ابی سفیان اور بولے اور دوسرا کون کہنے لگی کہ دوسرے ابو جہن ہیں اب دیکھو تمام شاپے کی استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو جہم فلا نے پیغام بھیجا ہے تم کو دونوں میں سے ایک جو ہے ابو جہم یہ اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں ہے کیا ہے اب نہیں سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں ابو جہم جس نے تم کو پیغام نکال دیا ہے فلا یزو اصاہ ان آتے یہ اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں عورتوں کو بہت مارتا ہے ہمیشہ ڈنڈا کندھے پر رکھتا ہے بہت مارتا ہے عورتوں ذرا بھی نہیں نشان بہت پیتا ہے چمڑی کھا لیتا ہے اور ڈنڈا اپنے کاندھے کے اوپر لیے رہے نبی نے فرمایا وہ اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں کیوں بھائی وضو کے وقت اتارتے ہوں گے نا کہ نماز پڑھتے وقت وضو بناتے وقت کندھے پر رکھے رہے تو کبھی کبھی اتار دیتے تھے نماز کے وقت یا اسی طریقے سے وضو کے وقت یا کسی اور کام کے وقت تو نبی نے کہا وہ اپنا سوٹا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں یعنی کثرت کا اعتبار ہوگا کبھی کبھی اگر ڈنڈا اتار دے تو اس کسرت کے بانے کو ملحوظ رکھا جائے گا تو اگر وہ کبھی کبھی چپ بھی ہو جاتی ہے ٹوٹی تو اس حدیث کی روشنی میں تلاش نہیں حضرت مالک نے کہا میں گلے چلا جاتے ہیں امام شافعی کو حضرت امام مالک کے گلے چلا جاتے ہیں یہ استدلال ہے امام شافعی کا حدیث سے اور فوراً امام مالک کو رجوع کیا اس کا مطلب پہلا مطلب تو یہ نکلا کہ ایک امام سے غلطی ہو سکتی ہے دوسرا امام اس پر نقل کر سکتا ہے اور بات کس کی مانی جائے گی جو حدیث کی دلیل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ نے حدیث کی دلیل پیش کی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مانا لہٰذا آج کیسے کیوں نہیں ہوگا کہ بھائی ایک آج نے کوئی بات کہی اگر اس نے خلاف کوئی حدیث پیش کرتے تو آج کیوں نہیں کر کرتا تو چھوٹا چھوٹا مولوی کیوں نہیں رجوع کرتا ناک کی بات ہے نا ناک چلی جائے گی نا ناک چلی جائے گی اچھا دوسرے صاحب کون ہے جن میں پیدا میں نکال دیا بول مارے ارے بولو تو فقیر آدمی سو لوک ہے بالکل کھانے والوں بھی نہیں ہے بہت غریب آدمی تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اسامہ ابن زید سے نکاح کر تو کہہ رہا میں نے پسند نہیں کیا اس لیے کہ اصل میں ایسا ہے کہ وہ زید بن حادثہ کے بیٹے زید بن حادثہ غلام تھے غلام کے بیٹے تو وہ ایک مینٹلٹی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے ناپسند کیا کہ میں اسامہ سے نکاح کر دوں آپ نے فرمایا ان کے اسامہ اسامہ سے نکاح کر دوں دو مرتبہ آپ نے فرمایا کہتے ہیں نبی کے اس مشورے پر میں نے اسامہ کے زید سے نکاح کر لیا کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شادی میں نبی کے مشورے کی اس برکت سے میں نے یہ شادی کی اللہ نے اتنا خیر شادی میں فرمایا کہ تمام عورتیں رشک کرتی تھی کہ شوہر تو اسامہ نے سمجھ اسامہ بن کیسے اور بیوی ہو تو فاطمہ بن کیسے تو ایسے لڑکے ڈھونڈے ایسی لڑکیاں ڈھونڈے اچھی لڑکیاں اچھے لڑکوں کے لیے یہ تمام معاملات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک امام سے غلطی ہو سکتی دوسرا امام اس پر نقد کر سکتا ہے اور اہل حدیث کا یہی منع جائے کہ حدیث آ جانے کے بعد کسی امام کی بات نہ مل جائے حدیث کے قریب جو معاملہ اسے لے لی جائے باتیں ختم کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور اچھے سے بہت عطا فرمایا باپ دوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاضرین سے میں دو منٹ رکنے کی درخواست کرتا ہوں میں مسلم متحدہ کونسل کے ذمہ داروں کی طرف سے آج کا یہاں جو انتظامیہ کیے ہیں خاص کر شادی خانے کے ذمہ داران اور جو نوجوان بحثیت والنٹر یہاں نے خدمت انجام دیے ہیں ان تمام حضرات کا بہت مشکور و ممنوع ہوں دوسرا اعلان سماعت فرمائیے نظام آباد کے قریب بھینسا میں کافی تعداد میں احباب جمعیت موجود ہے وہاں پر ایک مسجد کی بہت ہی سب ضرورت ہے آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کی زمین کی خریدی کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے جائیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا بہترین سے بہترین بدلا فرمائیں بھینسا میں ایک مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے جس کے لیے دو لاکھ روپئے ادا کیے گئے اور چار لاکھ روپئے باقی ہے آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بھینسا کی اس مسجد کے لیے دل کھول کر اللہ کے اس گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے جائیے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ